ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم یہ برتاؤ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب سے نفرت کی کہا کہ ہم اسلام اور محمد کے خلاف بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے